ہم موضوع کو تقریباً ختم کر چکے تھے میرے خیال سے آخر میں کچھ رہتا تھا مذاہب الکرامیہ فی الحدیث جی نمبر سات سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب وضع حدیث کے اندر کرامیہ کا مذہب کیا ہے زعامت فرقت من المبتدعات سمو بالکرامیہ کرامیہ نام کا ایک فرقہ ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جواز وضع الاحادیث فی باب الترغیب والترغیب فقط کہ حدیث کو گھڑ لینا وضع کر لینا اپنی طرف سے بنا لینا جائز ہے ترغیب اور ترہیب کے باب میں ترغیب کسی کو مائل کرنا اور ترہیب ڈرا کر اور خوف دلا کر اس کام پر لے آنا دین کے کسی بھی کام پر تو صرف ان دو صورتوں میں کرامیہ کہتے ہیں کہ حدیث کو خود بخود گھڑ کر پیش کرنے کا جواز ہے وستدلو اور وہ دلیل پکڑتے ہیں علی ذالک اپنی اس بات کے اوپر بماروی فی بعض طرق حدیث ان بعض حدیث کے طرق پر کہ جس میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا من زیادت جملت ایک اور جملے کے اضافے کے ساتھ کہ لیو الناس تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے تب تو یہ حدیث غلط ہوگی من کذب علی متعمدا میں یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا حدیث گھڑنا یہ اس صورت میں ہے تاکہ گمراہ کیا جائے اور اگر گمراہ نہ ہو بلکہ بندہ نیک بن رہا ہو تو پھر گھڑ لو حفاظ حدیث لیکن پھر خود ہی آگے فرما دیتے ہیں کہ صاحب کتاب کے یہ زیادتی جو ہے کہ الناس یہ والی زیادتی حدیث کے اندر ثابت ہے ہی نہیں جو حفاظ حدیث ہیں جو حدیث کے صحیح جان پرکھنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ ذاتی ثابت نہیں ہے وقال بعضهم اور بعضوں نے کہا ہے کہ نحن نکذب له لا علیہ کہ حدیث میں آتا ہے من علیہ یعنی ایسا وہ جھوٹ جو میرے خلاف کے معنی میں آتا ہے تو یہ تکذیب لہو ہے تکذیب علیہ نہیں ہے کہ ایسی ایسا جھوٹ جو کہ راوی کے خلاف جائے یعنی حضور علیہ السلام کے تو یہ تو ان کے حق میں جا رہا ہے ایسا جھوٹ بولنا تو تو لہو ہے لا علیہ لیکن فی غایت الصحف یہ بہت ہی زیادہ بے وقوفی یعنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ استدلال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ لا يحتاج شرعه کہ آپ کی شرع جو ہے وہ محتاج نہیں ہے الا کذابین جھوٹوں کی طرف کہ وہ اس کی آگے ترویج کریں تو آپ کی آپ کا لایا ہوا مبارک دین وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ بول کر پھیلایا جائے وہ خود ہی اتنا حق ہے کہ اس کی حسانیت کے لیے مزید کچھ اور کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور کبھی بھی جھوٹ جو ہے وہ ذریعہ نہیں بن سکتا کسی <clears throat> حق کے پھیلنے کا <clears throat> زعم اور خلاف اجماع المسلمین اور یہ زعم بھی مسلمانوں کے یعنی علماء اسلام کے اجماع کے خلاف ہے یہ خیال رکھیے گا جب بھی اجماع المسلمین آتا ہے تو اس سے مراد عام مسلمانوں کا اجماع نہیں ہوا کرتا ورنہ تو ہر آدمی کہے کہ جی اجماع اس سے مراد علماء اہل اسلام کا اجماع ہوتا ہے جی مزاق میں تو جھوٹ کی بھی اجازت نہیں ہے کہ حدیث کے اندر جھوٹ بولا جائے حتیٰ بالغ شیخ ابو محمد الجوینی یہاں تک کہ ابو شیخ ابو محمد الجوینی جو ہے وہ تو یہاں تک کہہ بیٹھے ہیں کہ اور وہ یقین رکھتے ہیں واضح الحدیث حدیث کو جان بوجھ کر گھڑنے والے کے اوپر کفر کے خطرے تک کو وہ یقینی سمجھتے ہیں بعض المفسرین کے ذکر بعض الاحادیث نوجوان موضوع احادیث کو ذکر کرنے میں بعض مفسرین سے بھی خطا ہوئی ہے لقد بعض المفسرین فی ذکرهم اپنے بیان کرنے میں مفسرین نے بعض اوقات غلطی کھا بیٹھے ہیں کس چیز کے بیان کرنے میں فی ذکرهم احادیث موضوع احادیث کو فی تفاصیلهم من غیر بیان وضعیها بغیر اس کے وضع کے بیان کے یعنی اس کے کہ یہ بیان کر دیتے ساتھ ساتھ سامنے لکھ دیتے ساتھ میں کہ یہ حدیث موضوع ہے اس کو ذکر کیے بغیر انہوں نے اپنی تفسیر میں کہیں کہیں یہ حدیث موضوع بیان کرتی ہیں لا سیما الحدیث المروی عن ابی بن کعب خاص طور پر وہ احادیث جو کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں فی فضائل القرآن صورتا صورتا کہ قرآن کی فضائل کے بارے میں ہر ہر صورت کے الگ الگ جو فضائل ابی بن کعب سے مروی ہوئے ہیں وہ موضوع احادیث ہیں فمن ہاؤلاء المفسرین اور ان مفسرین میں الثعلبی الواحدی الزمخشری البیضاوی الشوکانی یہ مفسرین ہیں زمخشری اور بیضاوی تو بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں لیکن انسان ہے انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے اور کون سا انہوں نے اپنی تفاصیر میں ساری ہی موضوع احادیث ذکر کر دی ہیں کہیں اکا دکا اگر آ گئی ہے تو اس پر علماء نے وہ بھی بتلا دیا تاکہ معلوم ہو جائے <clears throat> اشر المصنفاتی فی اس موضوع احادیث کے اوپر جس سے پتہ چلے وہ کتابیں کہ جس میں ساری موضوع احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہو وہ ہے کتاب الموضوعات ابن جوزی کی وہ من اقتم ما سنف فی هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث لیکن وہ متساهل ہیں حدیث پر حکم لگانے میں بالوضع تھا لہذا انتقده العلماء وتعقبوه لهذا علماء نے اس پر تنقید بھی کی ہے اور ان کا پیچھا کیا ہے یعنی اس پر انہوں نے گفتگو بھی کی ہے المصنوع کی کی کی احادیث الموضوع امام سیوتی ہے وہ وہ اختصار لکتاب ابن ابن ابن جوزی جوزی جوزی فتاقیب علیہ و زیادات زیادات لم جو نے نے اس اس میں میں ذکر نہیں انہوں اللہ علی المصنوع میں کر دی ہیں المرفوع عن الاحادیث الموضوع لابن عراقل الکنانی تلخیص یہ پھر وہی تلخیص ہے پچھلی دونوں کتابوں کی تو وہ کتاب حافل مہذب مفید یہ کتاب جو ہے وہ چونکہ پچھلی دونوں کتابوں کی ترخیص بھی ہے تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے جمع کرنے والی ہے اور اس کو مفید بھی ہے <clears throat> جی آگے چلتے ہیں المتروک سبب فی الراوی ہوا تحمت اگر تو تان فی الراوی کا سبب تحمت ہو وضع میں تو تھا نا موضوع میں تھا نہیں تھی براہ راست کذب تھا سبب تھا وہ قزب تھا یہاں تہمت تحمد ہے تو ایسا اگر ہو تو وہ سبب ثانی اور یہ سبب ہے تو سمی حدیث المتروک تو پھر ایسی حدیث کو متروک کہیں گے لغتا اسم مفعول من الترک العرب بعد تاریخ منها الفرخ ترک سے مفرور کا ہے یعنی مسلح ترک ہے اور عرب اس انڈے کو کہتے تھے طریقہ بعد من الفرق جس کے اندر سے چوزا نکل جاتا تھا وہ انڈا جس کے اندر سے جب چوزا نکل آئے تو جو خالی خول ہوتا تھا اسے اتریکہ کہتے تھے تو العرب البئی بعد مین الرق من کئی مطروح کا تو یعنی طریقہ سے مراد یہ کہ وہ اب متروک ہو گیا ظاہری بات ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا تو لا فائدہ منہا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسباب اتحام بالکز وہ اسباب کیا ہیں جو راوی کے اندر اتحام بالکز کو پیدا کرتے ہیں اسباب اتحام بالکز ابتحان بھی ہونا وہ کیا ہیں اللہ یوربا ذالک الحدیث اللہ من جہتی ہی کہ نہیں بیان کی جاتی وہ حدیث مگر صرف اسی راوی ہی سے اور وہ حدیث مخالف ہوتی ہے قواعد معلومہ کے ایک تو وہ اکیلا ہی اس حدیث کا راوی ہے اور کہیں سے کوئی اس حدیث کو بیان کر ہی نہیں رہا صرف اسی کی جہت سے ہی وہ حدیث چلتی ہے اور پھر وہ حدیث مخالف بھی ہو رہی ہے قواعد معلومہ کے شریع اعتبار سے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ معلوم ہو چکے ہیں پہلے سے ان کے اوپر دیگر احادیث کے ذریعے سے استمباقات قرآنیہ کے ذریعے سے وہ چیز معلوم ہے اب اس کے خلاف بھی جا رہی ہے اور بیان کرنے والا راوی بھی اکیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں ایک صورت یہ دوسری صورت یہ ہے تو پھر ہم اس صورت میں اتحان بالکل کا تان لگائیں گے کہ پتہ نہیں راوی جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن متحم ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہو کلام دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے عادی کلام میں یعنی حدیث کے علاوہ جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر وہ معروف ہو جھوٹ بولنے کے بارے میں لاکن لمح یا فی الحدیث نبوی لیکن کبھی بھی اس سے حدیث نبوی کے اندر قزب ظاہر نہیں ہوا تو اب ٹھیک ہے یعنی اس سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ اس میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا لیکن اپنی عام گفتگو میں وہ اس سے جھوٹ صادر ہو جاتا ہے تو لہذا اس کی اگر کوئی حدیث آئے گی تو اس پر باوجود اس کے کہ وہ حدیث ہمیں ٹھیک بھی نظر آئے گی ہم اس پر بھی اتحام بالکل لگا دیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو اس لیے اس سے حدیث کو نہیں لیں گے وہی حدیث اگر کوئی اور راوی بیان کر رہا ہوگا لے لیں گے لیکن وہی حدیث اگر یہ راوی بیان کر رہا ہے نہیں لیں گے تو کتنی احتیاط ہے اس معاملے میں دیکھیے <coughs> مثال حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار <coughs> رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق وقد قال النسائي بالدار دار سيد حديث تهوري تو ہوگی کیا کہ آپ علیہ سات فجر میں قنوط نازلہ فرماتے تھے اور تقبیرات کی ابتدا فرماتے تھے یوم عرفہ کے دن سے صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے اور ان تقبیرات تشریق کو ختم فرماتے تھے آخر ایام تشریق میں یعنی تیسرے دن اصر کی نماز کے بعد یعنی اثر کی نماز تک اچھا وقال وقت قال و دار دار وغیرہ نسائی اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے وہ کہتے ہیں وغیرہ عن عمر بن شمر متروک الحدیث کہ بن شمر کے ذریعے سے اگر یہ حدیث پہنچی ہے تو یہ متروک الحدیث ہے یہ حدیث متروک اس کو متروک مانتے ہیں تو اب عین ممکن ہے کہ ایسے یہ حدیث دیگر راویوں سے آئی ہو لیکن چونکہ عامر بن شمل سے آ رہی ہے تو اس لیے اس حدیث کو آنا کہ یہاں تشریف کی جو باتیں وہ باقی چیزیں سب ٹھیک ہیں تو اس لیے اس حدیث کو وہ متروک کہلا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر راوی جو ہے وہ متروک ہے اس کے اوپر تحمد دل ہے لیکن پھر یہی مصروف اگر دیگر احادیث سے ثابت ہوتی جائے گی بہت ساری تو پھر اس کا حکم بھی تھوڑا سا تبدیل ہوگا لیکن فی ذاتی ہی اگر اور اور احادیث سے ثابت نہ ہو رہی ہوتی تو پھر اس کو ہم ہمیشہ کے لیے مصروف کی قرار دے دیتے رتبته مرہ بنا ان شرط ضعیف الموضوع یہ بات تو پہلے پہلے گزر چکی ہے کہ ضعیف احادیث میں سب سے جو زیادہ یعنی شر سب سے زیادہ درجے کی ضعیف ہے وہ موضوع ہے متروک پھر اس سے ملی ہوئی ہے متروک سمل منکر رتبہ الحافظ ابن مخلوق تو اب ہم یہ ساری ساری ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم پڑھتے جائیں گے تیسری قسم ہوگی منکر اضا کا نا سبب او الفسق اگر تو تان پھر رابی کا سبب بہت بڑی بڑی غلطیاں کرنا ہے یا کثرت غفلت ہے کوئی اس حدیث کو سنبھال کر رکھنے کی کوئی بہت زیادہ توجہ دھیان نہیں بس جو یاد رہے گی یاد رہے گی نہ رہی تو تو بھی ٹھیک ہے یا پھر بالکل ہی سریام گناہ گناہ کا کبائر کا کتاب بہو سبب تاریخ اور یہ تیسرا چوتھا پانچواں سبب ہے حدیث تو ان تین اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے پھر اس کی جو حدیث یہ حدیث ہوگی جو المنکر منکر ایسی حدیث کو ہم منکر اس حدیث کا نام منکر رکھا جائے گا تاریخ لغت میں اسے اس یہ ہوا اسم مفعول من الانکار انکر ینکر انکارن سے اسم مفعول ہے جو کہ ضد ہے الاقرار کا اصطلاحی تعریف عرف علماء الحدیث المنکر تعریف کیے علماء حدیث نے منکر کی بھی تعریفات متعددات اشہرها مشہور کون سی ہے دو تعریفیں ہما هو الحديث الذي في اسناده الراوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه وہ حدیث کہ جس کی اسناد میں ایسا راوی ہو کہ جو جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرے اس کی غلطیاں جو ہیں وہ بڑی ہوں یا اس کی غفلت بہت کثرت کے ساتھ ہو یا اس کا فسق بہت زیادہ ظاہر ہو حضرت تعریف ذکر الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر نے تعریف کو ذکر کی ہے وناسبہ لغیرہ اور باقیوں کی طرف بھی اسی تعریف کو منسوخ کی ہے کہ باقیوں نے بھی یہ تعریف کی ہے ومشا علی حضرت تعریف تعریف البیقونی اور اسی تعریف کی طرف امام بیقونی بھی گئے ہیں فی منظومت ہی اپنی ایک نظم کے اندر فقال پس وہ کہتے ہیں ومنکر الفرد به راو غدا تعدیله لا يحمل لا يحمل التفرد کہ کسی آدمی کا منکر یعنی منکر احادیث کسی آدمی کی طرف سے وہ کیا ہوتی ہے بہی راون غدا کہ اس حدیث کے ساتھ راوی اکیلا چل پڑے غدا کہتے ہیں ویسے تو صبح کو بھی کہتے ہیں لیکن اکیلا چلنا اس کو بھی کہتے ہیں تو کسی بھی آدمی کی منکر بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسی بات کے ساتھ راوی ہو بھی راوین راوین ایسی حدیث کے ساتھ ہو غذا جس کو وہ لے کر اکیلا ہی چلنے والا ہو پھر اور اس کے ساتھ کیا ہو تازی لہو لا یحمل التفر گزا کہ اس کی جو عدالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے تفرد کا بوجھ اٹھا سکے اس کے اکیلے پن کے باوجود بھی اس کی حدیث کو باقاعدہ لے لیا جائے اور اس میں کوئی اوپرا پن انکار نہ ہو منکر ویسے اصل میں اس کا اردو ترجمہ ہے وہ ہے اوپرا پن نامانوسیت تو اس اس حدیث کی نامانوسیت یا اوپرا پن اگر پھر ختم ہوگا تو اس کی عدالت سے ہوگا کہ وہ اتنا زبردست عدالت والا ہے یا اس کی اتنی اتنا معتبر ہے کہ اگر سے وہ اکیلا ہی اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی حدیث کو لینے کے لیے آئمہ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اس کو تیار ہیں لینے کے لیے لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی عدالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور گفتگو بھی وہ ایسی کر رہا ہے جس کو اور کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس حدیث کو منکر کہیں گے تو امن کر الفرد بھی فرد کا منکر یعنی ایک اکیلے آدمی کی منکر احادیث کون سی ہوتی ہے جس کو راوی لے کر اکیلا چل پڑے تعدیل ہو لیکن اس کی عدالت لا یحملو نہ اٹھا سکے حد تفر اس کے اکیلے پن کو الفرق بینہ و بین الشاز منکر اور شاز میں کیا فرق ہے ان ما رواه رواه المقبول مخالفا لما هو اولى منه کہتے ہیں کہ شاز وہ ہوتی ہے کہ جس کو مقبول روایت کرے یعنی وہ وہ وہ شخص جس کی احادیث مقبول ہیں قبول کی جاتی ہیں مخالفت کرتے ہوئے لما ان احادیث کی رواہ جس کو روایت کیا ہے اس شخص نے ہوا اس شخص نے اولا من سے جو اولا ہے تو گویا کہ شاز میں کیا ہوتا ہے کہ مقبول بیان کرتا ہے روایت کرتا ہے لیکن مخالفت کر رہا ہوتا ہے اپنی اس روایت کے اندر لما اس روایت کی جس کو اس سے بھی زیادہ اوسط نے روایت کیا ہوتا ہے دو اوسط میں سے ایک زیادہ اوسط تو پھر دونوں نہیں ہوں گے ایک زیادہ جب ہو جائے گا تو اس کو اوسط اسم تبدیل سے اس کو کہہ دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ مقبول ہے اس کی حدیث بھی قبول کی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی حدیث میں ایک ایسی بات کرتا ہے اور بائیں ہی دوسری احادیث کو بیان کرنے والے اس سے زیادہ اوسط ہیں یا وہ ایک اوسط زیادہ ہے وہ حدیث اس حدیث کے مخالف آتی ہے اب دو حدیثوں میں جب ٹکراؤ آتا ہے اس کے متن کے اندر اور پھر ہم دیکھتے ہیں دونوں حدیث کے راوی کون ہیں تو ایک مقبول ہے اور دوسرا اوسط ہے ایک ہی حدیث لے لی جاتی ہے ٹھیک ہے مان لی جاتی ہیں لیکن دوسرا تو بہت ہی معتبر ہے تو جب یہ مقبول اپنے سے زیادہ اوسط کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاز ہے لیکن منکر کسے کہیں گے ان المنکر ما مخالفا لما کہ وہ روایت جس کے کہ جس کو ضعیف راوی بیان کرے جو ضعیف ہو مخالفت کرتے ہوئے جو اس راوی کی جس کی روایت سے تو جب ضعیف ہوگی بھی ضعیف اور اور ہے بھی اکیلا اس اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد ہے اور بیان اور مخالفت اور وہ روایت مخالف آ رہی ہے سکھا کے تو پھر اس میں دو کمزوریاں پائے گی منکر کے اندر ایک تو وہ خود راوی اکیلا ہے بیان کرنے میں اور دوسرا جو ہے وہ اس کی عدالت بھی وہ خود بھی ضعیف ہے اکیلا بھی ہے ضعیف بھی ہے تو یہ دو وجہوں سے وہ حدیث منکر بن جاتی ہے کہ وہ باقی اس کے مقابلے میں زیادہ عمدہ بھی ہوتی ہیں اور اس کے متن کی مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہیں فیو معلوم ہوا اس سے انہما اشتراط المخالفہ کہ مخالفت کی شرط میں تو دونوں مشترک ہیں کہ دونوں ہی یعنی شاز بھی اور جو منکر ہے دونوں کے اندر جو ہے وہ مخالفت پائی جا رہی ہوتی ہے اپنے اوسط کی ویس طریقان خان لیکن جدا جدا ہیں فی ان راوی ہی مقبول کہ شاز کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا راوی مقبول ہوتا ہے ول منکر اور منکر کے اندر کیا ہوتا ہے راوی ہی ضعیف اس کا راوی جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے قال ابن حجر ابن حجر نے کہا کہ وقت غفلا من سلوا بینا ہوا جس نے ان دونوں کو برابر سمجھا اس نے جو ہے وہ غفلت کی مثال مثال تعریف الاول پہلی کے مطابق مثال کیا بنے گی النسائی و ابن من روایت ابی زکیر محمد عن عن عن مرفوعا کل البلح بالسمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان کہتے ہیں کہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کل البلح بالتمر کچی کھجوروں کو پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاؤ حضور نے فرمایا ابن ابن آدم اذا اکلہ جب وہ اس طرح سے کھجور کو کھاتا ہے غضب شیطان تو شیطان کو غضب آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے بلخ کہتے ہیں پکی یعنی آدھی پکی ہوئی کھجور کو میں ابھی لغت میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے تقریباً لیں کہ پانچ سے چھ مختلف سٹیجز ہیں جب کھجور بالکل کچی ہوتی ہے پھر تھوڑی سی پکتی ہے پھر اس سے زیادہ پکتی ہے پھر اس سے زیادہ پکتی ہے پھر اس سے زیادہ یہاں تک کہ وہ بالکل پک جاتی ہے اس وقت اس کو تمر کہتے ہیں اور یہ جو بلخ ہے یہ کوئی درمیان کی قسم ہے اور اس کے درمیان درمیان میں کوئی پانچ اس سے اس سے کوئی چار پانچ قسم کی اس کے درمیان سے اور, اور ہر اسٹیج کا اپنا نام ہے تو عربی زبان کے اندر جو ہے وہ بہت فصاحت ہے خاص طور پر وہ ان الفاظ میں جو الفاظ ان کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تلوار ہو گئی گھوڑے ہو گئے اونٹ ہو گئے چاند کا لفظ ہو گیا شیر کا لفظ ہو گیا جو ان کی شاعری میں استعمال ہوتے ہیں کھجور ہو گئی تو اس کے لیے بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں فصیح لوگ ہیں تو یہ حدیث قال نسائی امام نسائی فرماتے ہیں کہ حالا حدیث المنکر تفرد بھی ابو زکیر اس حدیث کے اندر ابو زکیر جو ہیں وہ متفرد ہیں اکیلے ہی ہیں وہ تو وہ شیخ صالح اگرچہ ہیں تو وہ شیخ صالح اخرج له مسلم فی المتتابعات ان کی حدیث کو کی تخریج کی ہے بیان کیا ہے امام مسلم نے اپنی کتاب اندر بھی آپ کے اندر شیخ صادق لیکن کیا مطلب ہے کہ مسئلہ کیا ہے غیر لم مبلغ من یحتمل تفرده کہ شیخ صالح ہونا الگ بات ہے لیکن پھر بھی وہ لم یبلغ نہیں پہنچتے مبلغ من ان لوگوں کے درجے کو یا ان لوگوں کی اس حد کو کہ یحتمل تفرده کہ جن کے تفرد کو کا اعتبار کر لیا جائے صالح ہونا ٹھیک ہے لیکن صالحیت میں اس درجے کا کمال یا وہ ایک سکھا حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے اکیلے تفرد کو اور کہیں کہ بھی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہے کہ, کہ ان ان کا کی عدالت یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معمولی نماز روزہ یا مناسب سی ایک اچھی دینی کیفیت ہے یہ کافی نہیں ہے حدیث کی لینے میں بلکہ بہت زیادہ انتہائی اعلیٰ درجے کا یعنی اس وقت میں اگر کوئی کسی کو شیخ صالح کہے اور امام مسلم اس کی متطابعات اپنی کتاب کے اندر لے لیں تو وہ کتنا نیک ہوگا اور کتنا صالح ہوگا لیکن اس صالحیت سے بھی کہیں بڑھ کر بہت زیادہ ایک وہ چاہیے تقوی چاہیے تب اس احادیث احادیث کو لیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ جی اصل تو قرآن ہے حدیث کے اندر تو غلطی کا شبہ امکان ہے تو ان کو اس کا علم نہیں کہ حدیث کو لینے کے لیے کتنا پورا ایک علم جو ہے وہ وجود میں آیا ہوا ہے اور اس کو پورا پڑھ کر اور پھر اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کے کس کیا درجات ہیں اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو نصوص سے اور بالکل اس طرح کی پکی احادیث سے جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں مثال لتعريف الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب حبيب الزياتي عن أبي إسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقال الضيف دخل الجنة اچھا جی ابو حاتم کہتے ہیں قال ابو حاتم هو منکر یہ منکر ہے لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف ابو حاتم یہ کہتے ہیں یہ اس حدیث کو بیان کرنے میں ابو حاتم کا ذکر آیا کہ ما رواہ ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم نے اس روایت کو بیان کیا تھا اور کس طریق سے بیان کیا تھا وہ حبیب ابن حبیب بن زیاد اور پھر ساری آگے انہیں سند بیان کی تو ابو حاتم خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَتْ فِقَاتِ کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو ثقات میں سے لوگ ہیں ثقہ راوی, راوی ہیں انہوں نے یہ روز امیر کا مرجع جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوں گے حبیب بن حبیب کیونکہ ان کے علاوہ جو سفاط ہیں رواہو وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو ابو اسحاق سے موقوف جی جی بالکل ٹھیک ہے دیکھیے موقوف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں آخر میں جا کر صحابی پر وہ سند جا کر رک جائے اور صحابی آگے حضور سے نہ بیان کریں لیکن جب وہ خود بیان کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو یعنی یوں نہیں کہتے کہ میں نے پھر حضور سے سنا اور حضور نے فرمایا وہ خود کہتے ہیں کہ خالب نے عباس کے یہ یہ یوں ہے حضور نے یوں فرمایا تو وہ حدیث بن جاتی ہے موقوف تو کہتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ جو اور یعنی خدیب بن خدیب کے علاوہ جو اور دیگر راوی ہیں جنہوں نے اسی صنعت کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے ابو اسحاق کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو عن ابی اسحاق سے موقوف بیان کیا ہے یعنی اسی ابو اسحاق والی روایت چل رہی ہے یعنی طریقہ چل رہا ہے سند وہی چل رہی ہے لیکن آگے جا کر وہ موقوف ہو جاتی ہے یا تو یا تو یہ موقوف ابھی اس حاق سے ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ موقوف ہو جاتی ہے یا پھر وہ جا کر کم کم از ابن عباس پر جا کر رک جاتی ہے حضور سے اس کو براہ راست نقل نہیں کیا گیا تو اس لیے یہ حدیث ہے معروف اور وہ معروف وہ حدیث بھی معروف ہوتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث میں بھی تو اس لیے یہ اکیلے بھی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد بھی ہیں اور پھر ان کی اپنی اتنی وہ بھی نہیں ہے عدالت بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم اعتبار کر لیں اور اس حدیث کو ان سے ہم یوں بیان کر لیں اس لیے دوسری حدیث کو ہم ٹھیک مان لیں گے اس حدیث کو ہم صحیح نہیں مانیں گے اچھا جی، رتبہ اس کے اس کا حدیث کا رتبہ کیا ہے رتبہ تو یہ تبین من تعریف ہے علم کریل مذکورین عارف ان المنکر من انواع الضعف جدا کہ منکر کی اگر ان دونوں تعریفوں کو سے واضح ہو گیا جو ہم نے بیان کی ہیں کہ منکر ضعیف میں سے ہے بہت زیادہ ضعیف حدیث میں سے ہے لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو الكثرة الغفلة أو الفسق کیونکہ یہ جو ضعیف روایت ہوگی یا تو یہ موصوف ہوگی غلط کے ساتھ یا کثرت غفلت کے ساتھ یا کے ساتھ و اما اور یا پھر روایت ضعیف یا یہ روایت ہوگی کسی ضعیف کی مخالفین کی روایت کی ہی اپنی اس روایت کو بیان کرنے میں مخالفت کر رہا ہوگا کس کی روایت فقہ خرابیوں کی روایت کی وکیل اس مہینے کی دونوں کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے مبا بنا کی بحث مسروق کی اور اسی وجہ سے گزر چکا ہے مثروب کی بحث میں کہ جو منکر ہے وہ آتی ہے ذوق کی ذوق کی شدت میں منکر کا مرتبہ یاتی وہ آتی منکر جو ہے وہ شدت ذوق میں کب آتی ہے بعد مرتبہ متروک کے مرتبے کے بعد تو گویا کہ منکر جو ہے وہ اب متروک کے بعد پھر منکر کا بھی رتبہ ہے ذوق میں رتبے سے مراد مقام جو ہے اس کا ذوق میں تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی آگے چلیں سبق ہے یا بند کر دیں یہاں پر باقی رحیم المعروف تعریف لغت میں معروف کہتے ہیں وہ اسم مفعول ان عرافہ ظاہری بات ہے لفظ آزی عرافہ سے مفعول کا فیضہ ہے اصطلاح اسطلاحا ما رواہ السفت مخالفا لما رواہ الزعیف ما رواہ السفت وہ جس کو سفہ روایت کرے مخالفا مخالفت کرتے ہوئے لیما اس روایت روایت کی ضعیف ضعیف جس کو راوی نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب کی روایت ہوگی اور وہ پھر مخالفت میں ہو ضعیف کے تو وہ ویسے ہی سکھا تھا تو اگر اس نے مخالفت ضعیف کی بھی ہے تو صحیح ہے اسی لیے اس کو معروف کہا ہے اور اسی لیے ہم نے منکر کو اس کے مخالف کہا تھا کہ وہ ضعیف راوی ہوتا تھا اور وہ سکھا کی مخالفت کر رہا ہوتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا منکر اور جو معروف ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی سکھا ہے تو اگر وہ کسی ضعیف کی مخالفت کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے فہو بحاد المانا مقابل للمنکر تو اس معنی میں یہ مقابل ہوا منکر کے او بے تعبیر ان ادب کا اور یا پھر ایک دوسری تعبیر جو کہ تھوڑی دقیق ہے وہ یہ ہوا کہ ہوا مقابل لتعریف تعریف المنکر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر ہوا مقابل کہ یعنی اس کی اصطلاحی تعریف یوں کر دی جائے کہ معروف کہتے ہیں اس کو کہ جو منکر کی تعریف کے مقابل میں ہو بس یہ کر دیں کون سی منکر کی تعریف منکر کی وہ تعریف جس پر حافظ ابن حجر نے اعتماد کیا ہے تو جس منکر کی تعریف کے بالکل برعکس جو تعریف ہوگی وہ معروف کی بن جائے گی تو یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مثال اس کی اما مثال فول مثال مر مرفی نوع منکر منکر کے نوع کے اندر جو ہم نے مثال ثانی پڑھی تھی وہی اس کی مثال ہے اور وہ کیا, وہ کیا تھی کہ من اقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة لكن من طريق الثقات الذين رضوه موقوفا عن ابن عباس لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اس طریقے پر جس کو ثقات نے روایت کیا ہے ثقہ رابیوں نے جس طریقے سے روایت کی ہے موقوف کرتے ہوئے اس حدیث کو ابن عباس پر ابن عباس پہ جا کے وہ رک گئے ہیں ای انہو من کلام ابن عباس گویا کہ یہ ابن عباس کا کلام ہے ولیس من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو عقص روایت حبیب حبیب اللذی رواہ مرفوعاً اور یہ عقص ہے یہ حدیث یا یہ روایت جب عقص ہو جائے گی حبیب کی اس روایت کے کہ جس کو انہوں نے مرفوع روایت کیا ہے حضور علیہ السلام سے براہ راست جنہوں نے اس کو روایت کر دیا ہے لأن ابن أبي حاتم قال لیے کہ ابن أبي حاتم فرماتے ہیں کہ بعد أن ساق حديث حبيب حبیب حبيب المرفوع هو منكر لأن غيره من الثقات رضاه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف تو عکس روایت یہ عکس ہے اس روایت کا جو کہ حبیب کی تھی جس کو انہوں نے مرفوع ذکر کیا تھا اس لیے کہ ابو حاتم کیا کہہ رہے ہیں بعض انصار کا حدیث حبیب حبیب کی حبیب کی وہ حدیث جو کہ مرفوع ہے اس کو بیان کرنے کے بعد وہ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں ہوا منکر کہ یہ حبیب کی جو مرفوع حدیث ہے یہ منکر ہے کیوں غیر غیرہ اس لیے کہ حبیب کے علاوہ جو دیگر صفات ہیں من الصفات اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن ابی اسحاق ابو اسحاق کے طریقے سے موقوفا موقوف بیان کرتے ہیں یہ عباس آباس سے آ کر وہ رک جاتے ہیں اور اس روایت کے اندر ابو اسحاق بھی آتے ہیں بہول المعروف اور یہی جو روایت ہے یہ جو صنعت کا طریقہ ہے یہ معروف ہے تو اس لیے جس کو سفارت نے روایت کیا ہو جس روایت کو جس سند کے ساتھ وہ معروف ہوگی اور کسی ضعیف نے اگر اس کو کیا تو وہ منکر ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن یہ خیال ہے کہ یہ معروف جو قسم آ رہی ہے یہ اس لیے بیان کر دیا کہ منکر کے مقابلے میں انہوں نے تعریف بیان کرتے ہوئے معروف کو بھی ذکر کر دیا ورنہ یہ معروف ان احادیث میں نہیں ہے کہ جس کے اندر راویوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کوئی کوئی کمی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان ان کو چھ سات قسموں کو ہم بیان کر رہے ہیں منکر کے اندر تو تان پھر راوی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے اندر یا خوش غلط ہے یا کثرت غفلت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن معروف کے اندر کوئی تان پھر راوی نہیں ہے محض اس کو اس لیے بیان کیا کہ منکر کے مقابلے میں چلے معروف بھی بیان ہو جائے لیکن تان سے بھی اس میں پتہ نہیں ہے معروف بالکل قابل قبول ہے